حضرت صاحب صاحب میں میں میں وٹ کھندا منٹ اوکھے گزرے لطیف آ لیکن اے بھی نال کے وہ میاں اندازہ لیں میں لوگ ایک تے تے دین درد اور فکر تو خالی دوجا عقل تو خالی ہند بن ایک بیوقوف لگتا ہوں آج سبھی کے لمبے چیزیں اس برائلر طبقے میں پاکستان دوا نیچر کا نا شپ سے اللہ تعالی جی نے پیدا کی اعلیٰ حضرت جی نے تو اپنا روحانی بیٹا بنا آخری وقت آخری سال یا مفتی اعظم ہند یا ایک دور شخص خدمت آخری دم کا سال آ گیا اولاد رسول اعلی حضرت مرشدان آل رسول ہیں اولاد رسول یہ سجادہ رسول نو آستان علی کا مرشد اعلی انہاں دا لقب شریف ہے جس طرح کہہ نکلا تاج العلماء پڑھو یہ کتنا پیش کیا جائے سادات برائلر سب کے نیچ لگائی اور مقابلہ کرتا ہے میں اچھا این بزرگ نہ تھی گیا سید ابو البرکات رحمہ اللہ کا فتوہ وہ مفتی طیب صاحب کی تصدیق ہے جہاں کو عبد الحکیم بے شرف غلام رسول انہیں آخیا بھی مجبور شخص اچھا۔ کیونکہ مسٹر جنا جن کی نظر میں معروف ہو یہ تو خود بخود مجبور ہوگا یہ ہونا Thank you. کافر آ دینا کیا کری میں فتوا چلے تو کافر بن گیا جواب ہے یعنی کلامی تفسیر ہے یہ کہنا جانتے ہیں یہ جڑے ولی آخر والے انہیں کوئی پتا کہ نہیں جی آخر میرے خیال ہے گھٹ تو گھٹ تسلیم کر کے گھٹ تو ورنہ یہ اساں جڑی تہ تک پہنچے ہاں، ہیں اچھا ہوں ان بزرگوں کے علاوہ مبارک پور انڈیا سے جانتے ہو جی۔ مسباہی ٹولا جی، جی، جامعہ شرفی والا اندر جڑے بانی مولانا انہیں بھی کتاب آ گئی اچھا۔ میں کھول آیا ہاں۔ کان بھی تھے گیا تو ہم لے کے دفتر سے اگر نیٹ کچھ نہ کرا دونوں ایک گورکھ دندا ہے فرمایا پر یہ یہ دونوں چرخے تھے انگریز جب چاہتا تھا ان کو الٹا چڑھا لیتا تھا جب جاتا تھا سیدھا چلا لیتا بھلا استعفا لکھے نے آل انڈیا سنی کانفرنس کا اچھا۔ میرا جواب ہے سارے شدے بولے مارے گئے تو آپ کو سارے کو دھوکہ دیتے مسٹر جناح ہوں کیوں کھڑے پٹ دو رو دو فرمایا یہ وچ فرمایا ہوں والے تو سارے پٹے ہیں مس بھائی کے ہوں اتنا ایک عجیب فضا بڑی کھڑی ہے اتنا جڑے ہون والے نا کنے لانتی نوکھے غالب تھی گئے سلو کلیت تھی حضرت مسلک تو روح گردانی او مسئلہ کے آلہ حضرت دا اظہار جڑا ہے وہ بھی بہتر نہیں سمجھ گئے جی۔ یہ ہی موضوع دے بھی کتاب آگئے تو میں کہنے دو ہیں جہاں دو یاسین مصباحی جڑا یہ بڑا خبیص ہے عرفان مذہب مسئلہ ہاں وہ دے رابج جڑا ہے انہوں بھی پڑی ہو وہ رابج میں کہنے دو آگئے حکومت جڑی ہے نا وہ ایسا مسئلہ ہے کہیں جس کے اندر ان یعنی اپنا دفاع کرنا ہے اپنے دفاع اگر یہ نہ تو وہ حکومت جڑی ہے جو کچھ وہاں بھی ادائی سارے الزامات ہی نہیں انہیں کو دے ان انہیں دی اصلیت بھی ظاہر کرانی ہے اور حکومت کو اپنی اصلیت بھی ظاہر کرانی ہے جی ہوں دوسرے لفظ میکو بھیجا بنے کہ وان یار فلانے سکول اندر جلسہ ہے اس سارے کٹھے تھے بیٹھے تے تو بھی کوئی اپنی گال سنا وا ہوں اتنا کر ممکن ہے کہ نہ اتنا کوئی اتحاد عمل ہے نہ کوئی اتحاد ہے نہ کوئی اشتراک ہے یہ صرف اپنے ہنے دے کوئی الزامات ہیں اور کوئی ایسے گالی ہیں کہ جنہیں یہ دجال ٹولا جڑا ہے وچ تے وہ یہ ثابت قدمیادات دی کوشش کرنی ہے کہ مولانا علی خان صاحب وغیرہ توبہ کر گئے اچھا ہن اس بات چیز کو ثابت کرنا ہے کہ یار پہلے یہ دیکھو کہ مولانا دا موقف کیا ہے جڑے مخالفت کی تھی حضرت دو بیٹے مخالفت کی تھی مرشد آستان نے مخالفت کی تھی کئی مریدین مخالفت کی تھی جنہیں مخالفت کی تھی انہوں نے موقف کیا ہے جی۔ وجہ مخالفت کیا ہے اگر وجہ مخالفت ہے کفر جی۔ شریعت متحرہ کے اندر جڑا کہ کفر دلالت بن گیا جی۔ یہ وجہ مخالفت ہے کہ ہوں یہ دیکھ کہ کیا جیڑی وجہ مخالفت ہے وہ رفع تھی گئی یا مولانا حشمت علی اور آپ دے ہم نوا جڑے ہیں وہ خود کفر کو صحیح سمجھ بیٹھے ہیں جی۔ یعنی انہیں دے کفر کفر نہیں دیا جی۔ یا تے وجہ مخالفت رفع تھی وجہ یہ مطلب ہے کفر ہے کن یا کفر ہے تے مولانا کافر تھی منا والا گوارا کر گیا ہے جی۔ تو ٹھیک ہے کافر تھی منجو خیر ہے کوئی مرد یہ بڑھتا لگ ہوتا رفع تاں تھی تھی یار مسئل میں غلط سمجھ بیٹھا نہیں یہ کہیں نفع دی گئی یا اگلے توبہ کیتی ہے جا اگلے اپنا منشور بدل کے دے تے مولا نے آکے بھی ٹھیک ہے پہلے میں جس بنا دے اوپر تو آپ میں مخالفت کرے نام دوں وہ جڑے تساں رفع کر دیتی ہوں میری کو مخالفت کرے شاہ والے صورت ہے کہ مولا نہ خود ایرے بیمان تھی کہ انہوں باللہ من ذالکون آکے ٹھیک ہے ہوں کفر جو مرضی ہے چلیں گے ہم آ جانا جنت اساں جڑے غور کریں دے اے جڑے کفریات ہیں وجوہ اختلاف ہیں جی۔ وجوہ مخالفت بل او مسٹر جناح دی پارٹی اچ تا حیات کیا اج تک قائم ہے اج مولانا ہی کدے نہیں آکھیا جو غلط ہیں جی۔ یعنی میں غلطی کر کھڑا یہ بھی کرے نہیں آکھیا جو میں ہن کفر کو پڑ گیا بس من سے ٹھیک ہے ہے سلا کہیں تھی کو اجمل سنبلی اچھا کیا آتا ہے ہے ونج پٹی یہ اجمل شاہ شاہ اجمل شاہ سنبلی دے دے ہاتھ انہیں توبہ کی تھی اچھا یہ ونج تحقیق کی تھی کہ اجمل شاہ ہی دے ہاتھ توبہ کی تھی <laughs> جالو لانتی ہو کتنا دیر چلتی داجل فریب ہی نے کتابیں جو کٹ لے ہونے مفتی اعظم ہند صاحب دے دے ہاتھ توبہ کیتی ہے مولانا حشمت علی خان صاحب کہ اے کہ دہ سال پہلے آلہ حضرت دے مبارک یہ فتوہ جات پڑھائے سنی تمام مشائق اتنے ہندوستان دے جیویں اعلی حضرت دور سے مبارک دے اون دے ہن اے پاکستان بننے سے تقریباً دس سال پہلے اعلی حضرت کے عرص پر یہ سنائے گئے تھے جہان مکھی آگم جی yeah. تاج العلماء تے سید العلماء دو بھران جی ہاں انہاں دوہاں دے بارے وچ اتنے ہوج مش کتاب ہیں نہیں تعارف جی دین نمبر انہاں دا مہنما شرفیہ جڑا ہے ہاں ایندا ہے ویٹیا خاص نمبر ہے او میرے کول اتھن آیا گیا نہیں پاکستان دے لوہ مگر میں بھی آئی ہوں دے جی پڑھیا ہوا ہاں نا لکھ نا لکھو پانی میں گڑو پانی پانی دیا ادھر ہی چار سال یار ملک تو سنگن مطلب ٹھیک ایمان بیچنے پہ سب ہیں کھلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ ورنہ حضرت مجرم لیگ کا کوئی پروگرام مخفی نہ ہے حضرات جو کھلیں دے بیٹھن مخفی کیویں علماء کنے لماتے جناح دا پروگرام لا دین ریاست آئی یا کچھ جمہوری ریاست آئی سوتالیس جس وقت تری چار مذہب والے کو بلی بنا چکے جماعت شاہ لوٹا مسلح بھی دے چکا ہے تو خلافت منتقل ہو گئی وہاں بھی اشرف علی تھان بھی جو ہے شبیر عثمانی وہ بھی اپنا بلی ولایت دے چکے خوابہ دیکھ چکے دیکھ رہے ہیں شی بھی اپنے جو کچھ فیصلے میں دے چکے ہیں بعد بابا جی فرما سوال میں انگلش اچھا۔ یہ ترجمہ میں تاکہ ہر طرح انہیں لانچے کا بہانا جڑا ہے وہ ختم ہو سوال کرنا پہ پاکستان لا دینی ریاست ہوگی یا دینی ریاست جواب دینا آپ مجھ سے ایک احمقانہ سوال کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ دینی ریاست کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ اگو دشین حضرت ایک اخبار نویس نے کہا اور جڑا ایک بچے قین کھڑے ہوئے معقوفین یہ اتنا انگلش اچھی جی ہے صحیح ہے ایک اخبار نویس نے کہا کہ دینی ریاست ایسی ریاست ہوتی ہے جس میں صرف کسی مخصوص مذہب کے لوگ مثلاً مسلمان مذہب بمانا دین ہے مذہب بن پھر نہیں وہاں بھی شیا تا کر کے اگوں مثلاً مسلمان تو پورے شہری ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم پورے شہری نہیں ہوتے ہو سکتے ان کو حقوق شہریت باشندگی بے حق اسلام جڑے کافر کو اپنی ریاست رہائش دا حق دیں دے وہ جزیہ دی ادائیگی دی شرط نال مشروط ہوں جی صحیح جی۔ کی ہوئے مطلب ہے کہ وہ نصف شہری ہے کہ پورا شہری ہے یعنی کی حقوق پورے گھنے ہیں کیوں ادھورے گھنے ہیں یہ میں ہے کہ بچوں اور دوست ثابت ہیں اسلامی اور غیر اسلامی جواب پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ایسا ہوا جیسے چکنے گھڑے پر پانی گرا دیا گیا یعنی پہلے جو پہلے سمجھ نہیں آئی کیونکہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہم نے جمہوریت کا سبق تیرہ سو برس پہلے پڑھا یعنی کہ کافر مومن دا فرق نہ کرنا تو ہر لحاظ نال حقوق شہریت دے لحاظ نال کافر تو مومن کو بالکل برابر رکھنا حتیٰ کہ جیویں مسلمان کو اپنے مذہب دی تبلیغ دا حق ہوے اوے کافر کو ہوے جی۔ وہ جتنے مرضی مسلمانوں کو کافر کرے حکومت ہوں کچھ نہ آکسی حکومت ہوں کو تو تحفظ دے سی جی۔ جزیہ دی ادائیگی بھی تھی کہ مذہب دی تبلیغ بھی تھی کہ اپنے دین دی ہندو چاہے کوئی ہندو کر اچھا پھر عبادات دی تعمیر وغیرہ یہ سب برابر حقوق ہو سن وہ آدھے ایو حق اچھا بھلا میں حکومت شمولیت دا لہذا جی میں حق حکومت ہاں جیڑا عہدہ مسلمان کو مل سکتے ہو غیر مسلم کو بھی ہوں سارے فرق مٹا ہوئے تے ای کو آدھے نے دلے دے پوتر مساوات جی۔ این بلا یہ جامع لفظ جڑے بولن بلا تو آدھے نبی صلی اللہ برابری جمہوریت رسول دیدہ دلیرے کہ یہ والا خود ثابت کر طریقہ ہی ہوئے ہوں ملا طبقہ آل انڈیا سنی کانفرنس والا جڑا ہے وہ آدھے وہ پہ مطالبہ رکھتے ہیں انہیں یہ آخیا بھی پاکستان ہم ایک آزاد ریاست کے حق میں ضرور ہیں جو اسلامی فقہی اصولوں پر قائم ہو اسلامی اسلامی فقی اصول ہی ہے ہوں ایندہ پروگرام سراسر لا دین تھیا آپ اقرار کی تھی میں دے بلا ہوں کو دیدہ دلیری نال اسلام بھی ثابت کی تھی میں دے ٹھیک ہے نا سائیں اچھا تو او لو اسلامی فکی ریاست اسلام کیا آگے ہوں او دیکھ دے ہیں اگاں خود سنتالی اچھے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 تصا قرآن سمجھو اللہ دینا مکن نہ ہو فل ارد یہ ہوں اللہ تعالیٰ کہ مسئلہ کرا دینا پہ ذاتی مسئلہ ہے یا اس دین کو حکومت کا مسئلہ کرا دینا پہ کیوں دا فرض بن نماز قائم کرنا تا کر کے سارے تمام امام کا اتفاق کہ بے نماز جڑا حکومت کو قتل کرے سی یا حکومت سزا دے سی امام نے ہے نہیں جو جی۔ اچھا زکات جڑے نہیں دتی گئی تے حضرت صدیق اکبر جہاد کیتے کہنا تے اگر یہ مسائل ذاتی ہن بولا حکومت کیوں پہ گھن دیا تھے جی۔ امرو بالمعروف ہے ورنہ ہو یہ مطلب ہے نیکی دا آکھنا بدی تو روکنا یہ بھی حکومت دے فرائض ہے جیڑی اسلامی حکومت ہو سی ایک تے سونا کرے نہ کرے عمل ہے کلیدہ چاہے ہیک اعتقاد چھومن جی۔ جیڑا بندہ قرآن دے مطابق اعتقاد نہ رکھے وہ تو کافر نہیں یہ تو اعتقاد ہی مخالف رکھ دے یاد ہے نہ نہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے بھائی بلکہ سیاسی اعتبار سے اور مملکت کے شہری کی حیثیت سے اور جی میں پہلے سمجھا چکی ہوں کو برابر دا حق ہو سی کافران کو مسلمان آنا اے پروگرام اگر کوئی آکھے جناب تے اینا برا چودہ کو بدل چھوڑیا ہی جی۔ یا آکھے جولائی جائی بدلے ہی کنے پہلے اگر کھولنے تاج العلماء سرکار پہ لکھ رہے ہیں قائد اعظم لیگ کی روح رواں جناح نے مسلم university high school Aligarh کے جلسہ میں میونسپل بورڈ کے ایڈریس کے جواب میں لکھا کہ یہ امر واضح ہے کہ مسلمان حقیقی اور سچی آزادی چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہندو راج اور نہ اے یہ کدن تو مولے کو پتہ کیوں نہیں لگا انہیں کو پتہ لگ گئے اچھا، حضور صاحب کو آپ بدگمانی تھی ہونی جو ایمان بیچنے پہ کثرت یہ گال ہے قلیل من بعد یا شکور صدقے ونجا جے کو اعلی حضرت مرشد ونج بنایا اسی کو کوئی عام شے یہ ہن دا حق بندا ہی کہ حق ادا کرے سونا ہوں ہی دلے دی دی مکاری اے بھی دیکھو مسٹر کہ دو قومی نظریہ پہلے پہ ہندو مسلم ان کی ہر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کسی جل سے دیکھو ان کی تازی ملادا تعلیم ملا بزا اللہ سب کچھ لاگا یہ اکٹھے نہیں ہو بس کتے دا تے بلا سارا یہ پروگرام کی رو تو بلا بلا جگندر ناتھ منڈل جڑے بن دے دے سارا کچھ کٹھا بھی دیا کرے دالو ہے اے تے ہنڈو چرخے لو چرخ اچھا یہ جو لوگ ذرا یہ دیکھو جو مجرم لیگ دی بنیاد کہیں رکھی ہے اچھا۔ ہاں، ہاں، ہاں۔ وہ حضرت رکھن والا سر آغا خان اچھا۔ اسماعیلی بورا جہن دے دے مذہب چوں ظاہری توبہ کر مسٹر جناح بنیادی جینب چاہیے اسناشریشی بنے تو تو ہے ہے جی۔ لازین لا مذہب ہوں وہ جڑے بورہن سی یہ کیا بلا ہیں یہ مجرم لیگ دا پہلا صدر بیٹھے ہوئے یہ اچھا۔ جنہیں کو باطنی فرقہ اچھا، آ دن اسماعیلی آ دن کرامتا آ دن کرامتا باطنی فاطمی اسماعیلی آغا خان ایران دا ایک لکا بے جڑا انہاں دا امام حاضر ہوں گے اساں کنے اگر نزہت الخواطر ہوئے جی۔ عبد الحی ندوی دی ہوں جی۔ دے یہ سارا آغا خان دے حالات ہی ہے مشتاق دے نام انہاں مشتاق ہے آغا خان دا لقب ہے جی۔ مجھے صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا وجود ظاہری علی ہے اور محمد علی کا رسول ہے اور میں قرآن کو کتاب نہیں اللہ کی مانتا نہ اس کو کلام مانتا ہوں نہ اس کا میں اس کی اطاعت کرتا ہوں قرآن کی اور عجیب ایک لانتی ہے گال جو جڑا شریف مکہ ہے حسین خلاف بغاوت کیتی ہے تے برطانیہ نہ ہے اس کتے نو ترکیاں دے خلاف باغی کرنے والا اے کتا ہے اس یہ حرامی میرے کو خاص مذہب دی ایک کتاب ہے جیڑی محقق ہے تحقیق شدہ ان کے مذہب اس کا نام ہے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت ڈاکٹر زاہد علی ہے وہ ان دا مذہب کا بڑا بڑا محقق ہوا اس انہیں صاف لکھا توحید کے جو نے کہ ہاں، اسماعیلی آغا خانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عقل اول ہے اور امام زمانہ جی یہ بیٹھا ہے اے جڑا بیٹھا ہے یہ خود اللہ ہے اور کلمہ طیبہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا لا امام الا امام الزمان ہم کہتے ہیں کہ کوئی عبادت کے نائک نہیں مگر اللہ وہ اس کا معنی کرتے ہیں کوئی امام نہیں یعنی کیونکہ امام کو یہ معبود سمجھتے ہیں یہ لکھا ہوا آغا خان خدا کیسے یہ خود خدا ہوتا ہے یہ مسجود ہوتا ہے یہ معبود ہوتا ہے فرقے کا اب بھی کراچی میں بوری بازار ہے اس کے یہ بوری بازار اسی انہی کا ہے اچھا۔ بہار شریعت میں جو لکھا ہوا ہے بوروں کو زکوٰۃ بورے مسلمان نہیں ہے بہار شریعت شروع لکھے زکوٰۃ وہ یہ ہوئی بورے نے انہوں بورے دے نا خوجا کہتے تھے اسماعیلی کہتے تھے فاطمی کہتے تھے باطنی کہتے تھے خرمتی کہتے تھے یہ سب ایک ہی سور ایک ہی سور کے مختلف نام ہیں انہوں دے مذہب دے اندر یہ پھر کی کر کرتے دے مذہب داخل ہے کہ انہ عورت نو جفی پا کے ملنا ہوں خدا نے تو پیر چمد ہے تصاویر حاضر یہ وہی مسلم لیگ کا پہلا صدر ہے یہ جی۔ مسلم لیگ جو مسٹر جنا کی جماعت ہے اس کا بنانے والا پہلا پتھر رکھنے والا یہ شخص ہے ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا ابھی یہ دیکھا ہے کیسے کھڑا ہے ماتھے سے ماتھا ملا رہا ہے نا یہ یہ وہی ہے یہ پیر چوم رہا ہے یہ سب وہی یہ تھڑا یعنی دنیا کے با... اور انہی کے متعلق غیاف اللغات شریف میں آئے کہ یہ گھوڑے کے نفس کو اعلیٰ تناسل کو معبود سمجھتے ہیں اسماعیلی فرقہ اسماعیلی لفظ نفظ الحت غیات کو لیا گیا یعنی گھوڑے کے اعلیٰ تناسل کو یہ واجب الاحترام معبود سمجھتے ہیں اب یہ بھی میں دکھا سکتا ہوں سکول کی کتابوں میں کہ شملہ وفد یہ تم نے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا جب یہ مجرم لیگ کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں شملہ وفد سب سے پہلے گیا اور جس وائے سرائے کے پاس وائے سرائے نے بلایا آرچ نالڈ پروفیسر تھی اس کا علی گڑھ کالج کا علی گڑھ کالج کے پروفیسر کو وہ خط لکھ رہا ہے کہ مجھ میرا علم نہ ہونا چاہیے اور وہ اگو کیا لکھتا ہے نواب وقار الملک نو خط وہ خط بھی ہمارے پاس ادھر کتاب میں موجود ہے وہ خط لکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کرو مسلمانوں کے ادھر کے کرتے دھرتے بندے پکڑ کے لاؤ جن کا اثر ہو دنیاوی مالی لحاظ سے ہم ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں ہم ایک ادھر حضور خواب میں آ رہے ہیں اور فلان ہو رہا ہے اور ادھر حضرت جو ہیں وہ ظاہر بیٹھے ہوئے اور بلا رہے ہیں اے کیا کیا دغا دغا بازی اور مکاری ہوئی ہے اس پھر یہ کتا حرام زادہ جو جس کو دیکھا ہے تم نے ابھی یہ آغا خان یہ اس شملہ وفد کا صدر تھا امیر تھا یہ پہنچا سب سے پہلے اس وائس سرائے ہے کہ اشارے پر بلانے پر آرچ نالڈ کے خفیہ مشورے کے ساتھ نواب وقار الملک کتا اور یہ جناب سارا یہ پہنچتا ہے اور مسلم لیگ کی بنیاد رکھی جاتی ہے انیس سو چھ میں کتنے میں اب آپ بتائیں حضرت اس کے کافر ہونے میں کچھ حق ہے اس جماعت کے یہ جو دیکھا ہے تم نے ان کے کافر ان میں کچھ حق کر سکتا ہے بدترین کافر ہے یا نہیں جب خود خدا بنا ہوا ہے اچھا یہ جو اتنا بڑے مشرق ہیں جن کے کفر پر تمام پہلے زمانے سے یہ اٹھتیسویں نمبر پر آتا ہے حضرت کتنے نمبر پر کیونکہ یہ جو ٹولہ تھا ہرامیوں کا ان کو خاتمی خان کہتے تھے یہ مصر سے چلا تھا چوتھی ہجری میں چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے تھے یہ چوتھی صدی ہجری سے اٹھتیسویں نمبر پر یہ آتا ہے امام اس کو کہتے ہیں امام حاضر کیا کہتے ہیں یہ جو اسنا آشری ہے نا وہ مانتے ہیں امام غائب کو اور یہ مانتے ہیں امام حاضر کو اسنا عشری شیعہ کہتے ہیں امام غائب قرآن لائے گا یہ قرآن نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں قرآن کوئی لائے گا نہیں یہ سراپا قرآن ہے یہ کہتا ہے میں خدا کے کلام قرآن کو نہیں مانتا میں خود کلام خدا ہوں حضرت آپ بتائیں اگر اسی جماعت میں آگے سات ولیوں کی شان کا مسٹر جنا بنتا ہے تو جو بنیاد رکھنے والا ہے اس مبارک جماعت کی وہ تو سوا لاکھ ولیوں کی شان کا ہوگا اور وہ کافر اعظم ہے تو یہ مشرق لیگ ہوئی یا مسلم لیگ ہوئی اب وہابیوں وغیرہ سب کو بلا کر ایک بات کرو حضرت یہ بتاؤ مرزا کافر ہے یہ نہیں کفر میں شک کرنے والا حضرت یہ بتاؤ اسماعیلی کیا وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو مسلمان ہے آج تک اسماعیلی تو تمہارے دستور کے اندر مسلمان ہے اور مسٹر جناح کے نزدیک تہتر تک تہتر تہتر کے آئین دستور بننے تک یہ جو مرزائی تھے جس طرح یہ اسماعیلی مسلمان تھے اسی طرح مرزائی بھی مسلمان تھے تہتر کے بعد پھر شریعت بدلی پھر شریعت یہ ہو گئی کہ بھائی مرزائی کافر ہیں اور اسماعیلی مسلمان ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کافروں نے جدید یہودی کتے نے جدید ریاستوں کی جو بنیادیں رکھی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہوئے ہوئے ہوئے اللہ جل شان ہو کی اس جو اس ہے نا اسلامی ریاستیں اور اسلامی ریاستیں کہتا ہوں جو دین مذہب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں رکھتی ہیں جدید ریاستوں کی بنیاد اور نظام اس کو اسلام کے بالکل مقابلے میں رکھنا ہے جو ادھر وہ ادھر ہے یعنی ہے مقابلہ اطاعت نہیں ہے لیکن حضرت جی مرتبے میں مرتبے میں شان میں نام میں مطابق برابری ہے اللہ جل شانوں کی شان ہے لا یہ ایسی شان ہے اس کی خاص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مانے اس شان کو وہ کافر ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میری شان یہ ہے کہ میں ہر کسی سے پوچھوں گا مجھے کوئی نہیں پوچھ سکے گا یہ اللہ کی شان ہے یا نہیں یہ سید الانبیاء کو مل سکتی ہے کسی کو نہیں مل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی اور کے لیے مانے گا کافر اسلام سے خارج جائے اس کے مقابلے میں شان رکھی گئی ویٹو پاور ویٹو پاور لفظ انگلش ہے اس کا جب اپنی زبان میں مانا کریں گے تو یہی بنے گا عربی میں کرو تو یہی مانا ہے ویٹو پاور کا مطلب ہے ہم جو کہیں گے ہماری نہیں ٹالی جا سکتی ہم جیسے جس کی ٹالیں گے کوئی ہمیں کوئی پابند کر سکتا آگے مقابلے عالمی حکومت بن رہی ہو اللہ کے مقابلے میں اچھا ادھر پیغمبر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں نا اچھا وہ اپنی مرضی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں ایک طرف سے مختار بھی ہوتے ہیں اور ایک طرف سے پابند بھی ہوتے ہیں ادھر آ جائیے یورپ یہودی کتے نے کیا کیا عالمی حکومت قائم کر کے self government the self government کا مطلب ہے نیم مختار جیسے میں نے تمہیں آج گاڑی میں سمجھایا تھا کہ ایک ہے مالک تمہیں گاڑی دے دے ایک ہے تمہیں ڈرائیوری دے دے بہت فرق ہے اللہ تعالی رسولوں کو اختیار دیتا ہے لیکن بے اللہ ساتھ لگا ہوا اچھا ویٹو پاور والے جس جس کو ملک دیے دیتے ہیں اور دیے ہوئے ہیں جتنے ملک دیے ہوئے ہیں عرب کے عجم کے سب ایمان سے بتانا یہ قانون سازی کے اندر یہ ویٹو پاور کے پابند ہوتے ہیں یا آزاد ہوتے ہیں پابند ہوتے ہیں اور عوام کے لیے با اختیار ان کے لیے بے اختیار ایسے وہی شان آ گئی وہ اسمبلی کو مل گئی اور نیچے نائب حکومتوں کو مل گئی اسمبلی جو ہے اب ادھر نبی شریعت دیتے ہیں یہ دستور دیتے ہیں دستور با مقابلہ شریعت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر دستور با مقابلہ شریعت نہ ہوتا تو شریعت میں تو مرزائی پہلے دن سے کافر تھے دستور میں تہتر میں ہو رہے ہیں میں جب بھی پکڑتا ہوں دیوبندی ختم نبوت والوں کو ایمان سے فون کرتا ہوں ہوئی ہوئی ہوئی مر جاتے ہیں چنیوٹ کے دیوبندی ہے عبد وہاں پر پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے حضرت مفتی صاحب فلانے صاحب میں نے یہ سوال کیا کہ سر پریشان ہو کر کہتا ہے بھائی سیدھی سادی بات ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مہربانی کریں آپ کسی اور سے پوچھیں میں نہیں جانتا اب دیکھو وہ آل انڈیا والے بھی جو تھے جو سمجھدار تھے وہ تو ہمیں ایک ہے کسی اجلاس میں شرکت کرنا ایک ہے اس کے منشور سے اتفاق رکھنا اس میں بہت فرق امام اہل سنت کیا ندوۃ میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن کیا ندوے کے منشور سے اتفاق رکھا تھا فتح ہرا مین انہیں کے خلاف ہے ایسے ہے نا اچھا اب منشور سے جنہوں نے منشور سے اتفاق رکھا ہم ان بے وقوفوں کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ آخری جو ہے نا آخری جو بات کرتے ہیں مسٹر جنا وغیرہ کے حق میں کہ جی کثرت سے کثرت سے اسلام آ سکتا ہے کیا وہ اتنا نہیں سوچ کہ یار جب کثرت سے اسلام آئے گا تو کثرت کی رائے کا محتاج ہو کر آئے گا تو کثرت حاکم ہوگی شریعت پر یا شریعت حاکم ہوگی کثرت پر تو کا مشرق ہوگا صاحب یار ایک ووٹوں کی کثرت جب نعیم الدین مراد آبادی وقت لے کر آیا کراچی میں مسٹر جناح کے ساتھ ملاقات کے لیے کہ پاکستان بن گیا تھا تو اس نے کہا آپ ایسا کریں آپ جائیں اور اسلامی دستور کا مسودہ بنا کر لائیں تو ہم اسمبلی میں پیش کریں گے اگر منظور ہو جائے گا تو اسلامی نظام ہوگا مسٹر جناح نے اب میں نے عبدالدیب بیٹھا ہوا تھا جب میں نے یہ بات کی مر گیا قسم خدا میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت اس وقت نعیم الدین مراد آبادی کا کیا حق بنتا تھا یہ نہ کہتا کہ ہو ہو ہو ہم تو دھوکہ کھا گئے تم تو کافر ہو تم کہہ رہے ہو اللہ رسول کی شریعت اسمبلی اگر منظور کرے گی اس کا مطلب ہے اس یہ با اختیار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو رد اور قبول کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور شریعت اس کی منظوری کی محتاج ہے تو خدا رسول ان کی منظوری کے محتاج ہیں بہن چودوں کی تم تو کافر ہو ہم پتہ چل گیا بس ہم جا رہے ہیں تم کافر ہو اور وہ جا کر مسودہ بے وقوف تیار کرنے لگ گیا اور پھر حضرت کا وہ مسودہ بارہ نکات والا وہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے میں نے اسی وجہ سے کہا میں نے کہا نعیم مدین مراد آبادی کے ایمان میں شک پڑ گیا ہوں پتہ نہیں یہ کس حال میں مرا ہے خدا تعالیٰ وہ بڑا بے پرواہ ہے کیونکہ اس کی بارگاہ کے اندر یہ القاب کے روب داب وغیرہ نہیں چلتے کہ یہ صدر الفاظل ہے فلاں اللہ تعالیٰ قیامت کرو جب فیصلہ کرنے پہ آئے گا وہ کہے گا او ہو ہو تمہیں شیخ الاسلام کہتے تھے جاؤ جنت جاؤ بس میں شیخ الاسلام سے کیا کہہ سکتا ہوں وہاں پر یہ نہیں چلے گا وہاں پر تو امبیا کو نفسی نفسی ہو خالق ہر کسی نے اس کے آگے ہاتھ باندھنے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں باندھ سکتا تو میں نے کہا بس اب بتاؤ یہی کفر اسی وجہ سے کافر مشرق یہودی نے اسلام اسلام کو لانے کی اور اسلام کے نظام آنے کی اجازت دے رکھی ہے لیکن اگر باواسطہ اسمبلی آئے کیوں اس کو پتا ہے کہ جب اسمبلی کی منظوری کے ساتھ یہ مشروط ہو جائے گا تو مسلمان تو خود مشرق ہو جائیں گے جو یہ سمجھے اب دیکھو بھائی جس کو منظور کرنے کا حق دو گے اس کو تو نامنظور کرنے کا بھی حق ہوگا جس کو قبول کا حق ہے اس کو رد کا بھی ہے جبکہ قرآن پاک تو یہ بتا رہا ہے مومن کے لیے ماں کان مومن ولاً قد اللہ رسول امرن ہے تو یہ اختیار کی نفی کیوں رہی ہے اب جو اختیار کی نفی مسلمان ہونے کے بعد تسلیم نہیں کر رہا اور اختیار سمجھ رہا ہے تو کافر تو ہو گیا آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے مسلمانوں کا نظام اسلام ہونا چاہیے لیکن ہماری یہ دس چودھری بیٹھے ہیں اگر یہ کہیں گے تو پھر آپ تو کافر ہو جائیں گے اللہ کا غیر مشروط حکم اس کو مشروط کر رہے ہو وہ یہودی بڑا حرام زیادہ ہے یہ مولوی طبقہ تو اس کے ناخنوں پر کھیلتا ہے آج دستور مقابلہ شریعت آ گیا شریعت جس کو حرام کہتی ہے دستور اس کو حلال کر اچھا یہ مرزائی کی بات آ گئی میں نے سوال کیا میں نے کہا یہ بتاؤ وہ لانتی ہوں مرزائی کو جو اسمبلی کافر قرار دے سکتی ہے کیا اسی اسمبلی کو مرزائی کے مسلمان بنانے اور قرار دینے کا اختیار بھی ہے یا نہیں اگر یہی کثرت بدل جائے ان حرام دادوں کا کیا ہوتا ہے یہ تو لوٹے ہوتے ہیں لوٹے اگر یہ لوٹے بدل جائیں اور کہیں مرزائیوں کے ہاتھ میں کہ بھائی بھائی اب فیصلہ یہ ہوا ہے زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں مرزائیوں کے مسلمان ہونے کے حق میں تو مسلمان ہو جائیں گے بن جائیں گے کہ نہیں اسمبلی میں اب کیا کیا کافر نے حضرت جی کافر نے یہ کام کیا کہ شریعت مطالعہ اور علماء ان کی جو برتری تھی اس کو ختم کر کے اس نے اپنی برتری کو قائم رکھنا تھا کہ عوام کی نظر میں یہ لوگوں کی نظر میں شریعت اور مولوی کچھ نہ رہے اگر شریعت اور مولوی سب کچھ تھا تو وہ تو شریعت تو پہلے دن سے مرزائیوں کو کافر کہہ چکی تھی پھر کافر قرار دلوانے کے لیے کوششیں کیوں رہی تھی وہ کتے وہ خود کافر ہو گئے جو کافر قرار دلوانے کے اندر اکٹھے ہوئے تھے کتے لانتی ہو اس کا مطلب ہے شریعت نے کافر کہہ رکھا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کتے کے بچے تم رابر بنے پھر تو حرام زادے تم نے اپنا بیڑا گھر کیا لوگوں کا بھی بیڑا کر دیا کسی کے بچے اب آج مل ہی مسلمان کافر ہے کافر ہے کافر کس وجہ سے کافر ہے وہ جی اسمبلی نے کافر کر دیا اور شریعت لاکھوں کو کافر کہہ رہی ہے جو بندیوں کو جن کو اسماعیلیوں کو جن کو کافر کہہ رہی ہے ان کو تم کافر کہو صبح اندر ہے ایسے کہ نہیں تو دستور کس کے مقابلے میں آ گیا شریعت کے اچھا پھر آگے چلیں جس طرح کے شریعت کے شاعر ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اور ان کی تعظیم ہوتی ہے ایسے شاعر شریعہ جو ہیں ومن یعظم ہے جی۔ ادھر شاعر ریاستی ہوتے ہیں ان کی اسی طرح تعظیم ہوتی ہے جھنڈا پاکستان کا جھنڈا اگر کوئی پا پھاڑ کر نیچے پھینک دے قرآن پاک کو نیچے پھینکے تو حکومت مدعی نہیں بنے گی اگر عوام پرچہ کروائے گی مدعی بنے گی تو پھر پھر تو پرچہ کاٹا جائے گا لیکن اگر آپ فوج اور پولیس کے سامنے جھنڈے کو پھاڑ کر نیچے گرائیں گے تو آپ کی مدعی سب سے پہلے وہ حکومت ہوگی اور جب یہ جھنڈا چڑھتا اترتا ہے تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے تعظیم ہوتی ہے اس کی اور جو ترانہ ہوتا ہے ترانہ جس طرح کے اسلام کے شاعر کی تعظیم ہوتی ہے ترانہ مقابلے میں اب ترانے میں تو ساز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ساز کے اندر بہن چود وہابی دیوبندی شیعہ سارے بریلر جو کتے کا بچہ کہتا ہے دربار پر کھڑے ہونا مشرک ہے حرام زیادہ وہ شرک ہے جب یہ وہابی فتوا دیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں جناب یہ بتانا یہ دستوری شرک ہے یا شرعی یہ جب بھی کوئی فتوا جاری کرے نا حرام زادہ یہ سب سے پوچھا کرو حضور یہ فتوا جناب کا شرعی ہے یا دستوری کیونکہ آپ مصدق کے دینین ہیں اور ذہن میں رکھنا دین جو ہے نا وہ عقائد اور اعمال عقائد اور اعمال و اخلاق و احوال کے مجموعے کا نام ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا دل عرف اصطلاح کے اعتبار سے کہ وہ مجموعہ الہیہ ہو مجموعہ الہیہ ہونا دین کے حق ہونے کے لیے شرط ہے کہ دین حق اسی وقت ہوتا ہے جب وہ مجموعہ الہیہ ہو اگر چند سوہما بڑے وہ اکٹھے ہو کر کوئی کوئی بناتے ہیں دستور اصول زندگی کے تو وہ بن جائے گا دین لیکن دین باطل بن جائے گا یہ ذہن میں رکھ دیکھیں قرآن مجید میں فرما دین دینکم کم والے والے حالانکہ پکی بات ہے مشرقین مکہ کے پاس تو آسمانی دین ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جی کیوں فرمایا تمہارا اپنا دین ہے میرا اپنا دین معلوم ان کے جو بڑے تھے انہوں نے جو کچھ ان کی تہذیب نظام حیات نظام زندگی ترتیب دیا ہوا تھا جن کی جس کے وہ پابند آپ کو سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیا کر دیا دین کہہ دیا اچھا وہ جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ان کا جو بادشاہ تھا مصر کا وہ بھی مشرق لوگ تھے کوئی دین نہیں تھا ان کے پاس آسمان لیکن قرآن پاک فرما رہا ہے ماں کانا لے جا خدا اخا ہو معلوم ہوا یورپ والے جو نظام بنا چکے ہیں جس کو تہذیب مغرب کہتے ہیں یہ دین ہے ان کا بنایا ہوا اس کو دین کہو اور وہ دین بمقابلہ دین اسلام ہے لہذا جہاں تہذیب یورپ ہوگی وہاں پر دین یورپ بمقابلہ دین اسلام ہے اور پھر تقابل مقابلے میں آ کر ترتیب میں میں سب کو ثابت کر چکا ہوں دیکھ لو ادھر وہ ادھر یہ خدا کے مقابلے میں وہ رسولوں کے مقابلے میں شریعت کے مقابلے میں وہ شاعر اسلامیہ کے مقابلے میں وہ عبادات شمار کرتے ہیں یہ عبادات اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ سکونی کتے جو ہے نا یہ خدا تعالیٰ کی ہر عبادت چھوڑ دیں گے لیکن وہ عبادت کرانے والی وغیرہ جو کچھ ان کے اصول ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے یہ ان کے مشرق ہونے کے وجوہات ہیں اچھا اب ایک جو بنیادی نقطے کی بات سمجھنی ہے نا حضرت جی وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ مقابلے میں ہے کسی کو جاہلیت کہتے ہیں جاہلیت اور جہالت میں یہی فرق ہوتا ہے تو حق کے بکے تھے وہ شیخ عمر بغدادی جب میں نے کہا نا حضرت عمر فرماتے ہیں اسلام اور وطن اور وطن لما نا شافی ملا الجاہلیت کیونکہ میں نے موضوع بنایا تھا کہ شریعت میں عالم کون ہوتا ہے میں نے کہا شری ایک ہے عرف عرف میں تو شکل بنا لی وضع بنا لی مسائل جان لیے تو عالم ہے چاہے بادقی ہے چاہے بادامل ہے جیسا بھی ہوتا لیکن شریعت میں عالم وہی ہوتا ہے جو نبیوں کا وارث ہو وراثت ہو اور وراثت اب بھی آگے دیکھو کیا ہے علیہ الصلاۃ وہ تسلیم وہ چار چیزیں دین کو سمجھنا مکمل کیونکہ کوئی نبی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ دین کو ناقص اور ادھورا سمجھتا ہو مکمل سمجھنے والا پھر مکمل چلنے والا پھر مکمل بیان کرنے والا پھر مکمل اس کا تحفظ کرنے والا یہ چار سفتیں ملتی ہیں تو نب... نب... آ... نبیوں کا وارث بنتا ہے اور جب نبیوں کا وارث بنتا ہے تو شریعت میں عالم بنتا ہے سمجھنا جو مکمل ہے یہ کس پر موقف ہے بھائی دو چیزیں جاننی پڑتی ہیں احکام دین کے دوسرے نمبر پر احکام کے ساتھ جاہلیت یعنی احکام کا مخالف اور ضد اور نقیز جو نظام ہو اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے یہی مطلب ہے تو ان کا ظہر السلام عروطن عروطن عروطنہ شافی ملا یارف الجاہلیت فرمایا اس وقت اسلام تباہ و برباد کر دیا جائے گا جس وقت کے اسلام کے رابر ایسے لوگ بنیں گے کہ جو جاہلیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے حضرت عمر کا قول ہے کمال ہے اس کے اندر جو انہوں نے رکھ دیا اب بھائی جاہلیت کیا ہوتی ہے اور جہالت کیا ہوتی ہے فرق پوچھو تو بھائی جہالت ہے دین کو نہ جاننا جاہلیت ہے دین کو نہ ماننا کیوں کہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں ارے بھائی جاہلیت اس تہذیب کو کہتے ہیں جو تہذیب زمانے فطرت کی ہوتی ہے جس زمانے میں امبیا رسول نہیں ہوتے اس وقت پھر لوگ اپنے نفس نفسانی اور شیطانی خواہشات جو ہوتی ہیں ان کے ان ان کے مطابق پھر وہ اپنا ایک دین تیار کرتے ہیں تہذیب تیار کرتے ہیں ضابطۂ حیات تیار کرتے ہیں نظام زندگی بناتے ہیں اور وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خالی ہوتا ہے مخالف ہوتا ہے وہاں پر نفسانی خواہشات کیونکہ جو دین ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے زیادہ تر نفسانی خواہشات دین جو ہے وہ اکثر حصہ اس کا بلکہ میں تو کہوں گا جتنا بھی ہے سب نفسانی خواہشات کے خلاف ہے کسی نہ کسی موڑ پہ اس نے ضرور قدغن ڈالی ہے رکاوٹ ڈالی ہے اس کے سامنے خواہشات کے سامنے تو وہ یہ کیونکہ خواہشات کے خلاف ہوتا ہے اور وہ خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں ان کے اصول قوانین تو مخالف ہو گئے ضد اور نقیر بن جائیں گے بات نہیں سمجھے اب دیکھو جس طرح کے زمانہ ہے جب تبرج نہ تبرج الجاہلیت رولا اللہ تعالیٰ نے جاہلیت جہاں پر بھی استعمال فرمایا وہاں پر جاہلیت جہالت کے معنی میں نہیں ہے یہی معنی ہے جو میں بتا رہا ہوں اسلام کا مقابل نظام بول بول بولو اسلام کا آپ حکم الجاہلیت ہے قرآن پاک میں وہاں پر یہ نہیں فرمایا آپ حکم الجہالت جب گن اچھا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جاہلیت میں کیا رہا یہ جاہلیت کے اندر جو یا ہے نا یہ ہے مبالغ سیگے صفت کے ساتھ جو یا لگتی ہے نا وہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے احمر اس کا مطلب ہوتا ہے سو لیکن احمر یون کہیں گے تو زیادہ بہت سو تو اب جاہلیت کے اندر یا وہ لگا کر مصریت کی تو یہ جاہلیت اسی مبالغ کی یعنی اس کا مطلب ہے اس درجے کی جہالت ہو کہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہو اور مقابلے میں اسی وقت ہوگی جب اعتقاد خراب ہوگا اعتقاد مخالف ہوگا ورنہ عمل مخالف ہونا تو فاسق ہو سکتا ہے کافی اور جہالت کا جو جہالت والا ہوتا ہے نا وہ جاہل ہوتا ہے کافر نہیں ہوتا جو جاہلیت والا ہوتا تو کافر ہوتا ہے یہ بنیادی فرق ہے اب یورپ یورپ جو ہے مغرب وہ اسلام کے مقابلے میں ہے پہلی تمام جاہلیتوں کا اگر آپ مجموعہ کریں اس کا مظہر اتم پھر تلاش کریں تو وہ یورپ ہے مغرب ہے دین کے مقابلہ ہر چیز دین کے مقابلہ اچھا دیکھیں اسلام ایک نظریہ دیتا ہے میں مقابلے کیا بات کروں یعنی جس سے آپ اگر اس تہذیب پر غور کریں گے نا تو آپ کو اس تہذیب کا ہر جز اسلام کے کسی جز اپنے مقابل جز کی نفی کرتا نظر آئے گا جس کی وجہ سے اس کو لا دی لا نفی کا دین پر داخل کر رہے ہیں اور نکیل شاہ رفو نکیل کیا ہوتی رفا زید لا زید یہ نکیل ہے نا جی۔ یہ نہ جمع ہو سکتی ہے نہ مرتفع ہو سکتی ہے ایسے ہے نا اب وہ نظام لا دین نظام اس کو کہتا کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دین اسلام ہر دین کی نفی نفی نفی ہوتی ہے دیکھو کیسے اسلام نے ایمان سے بتانا اسلام نے اسلام اسلام نے انسان کی ترقی اور خیریت اور افضلیت جو ہے اس کا معیار کس کو قرار دیا تقوا ان اکرم اکم اللہ ہے ان الذين امنوا وعملوا اولئك هم خیر ال بتائیں جب الاائے هم و خیر البریہ ہے پیچھے امن اس کا مطلب ہے ایمان اور عمل صالح خیریت کی یہی علت ہے سمجھ نہیں آ رہا کوئی اور چیز نہیں ہے لہذا تہذیب تہذیب اور وحشت وحشت انسان اور حیوان ترقی اور تنزل یعنی انسانی اگر اس کا معیار ہے تو اسلام نے کس کو تقوی پرہیزگاری کو قرار دیا ایسے ہے نا اس کو کہتا ہے ترقی بالدین ترقی بتوا خیریت بالدین خیریت بتوا ٹھیک ہے نا جی, جی ہاں۔ کس کا مقابل کیا ہے یورپ نے کیا دیا اب کس کی نفی ہو رہی ہے دیکھنا اس نے کہا ترقی بالاسباب ترقی بل ترقی بل وسائل لہذا جی، انہوں نے تاریخ ہی ایسی بنا دی کہ جی انسان پہلے جانور تھا پھر سیدھا ہونا شروع ہوا اور پھر اوزار جو ہے نا اس نے سب سے پہلے پتھر کے استعمال کیے تو وہ پتھر کا واشت کا دورہ انسانیت کا نہیں پھر آگے کانسی کے کانسی بنتی ہے پت تانبا اور جست کی ملاوٹ سے پھر کانسی کے اوزار بنے بھائی پھر انس پھر انس جو ہے نا وہ تہذیب انسانی جو ہے انسان جو ہے وہ انسان یعنی دوسرے دور میں آ گیا اچھا بلکہ وہ پہلا پہلا دور قدیم پتھر کو بناتے ہیں دوسرا جدید پتھر کا دور تیسرا کانسی کا دور چوتھا لوہے کا دور لہذا جس دور میں جو لوہا چل رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ فینسی چیزیں جدید سے جدید بن گئی ہیں انسانی سہولتوں کے لیے لہذا اب انسان بنا ہے پہلے سب جانور وہ نظریہ اب ان کتوں کے بچوں نے یہ نظریہ کیوں پیدا کیا ان کو پتا تھا کہ ہم نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا ہے اگر ہم ان کے ذہن ذہن دل دماغ کے اندر جو پہلے نبیوں کی تعلیمات کے مطابق یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ انسان کیسے بنتے ہیں انسان ساز و سامان سے نہیں انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دین اور تقوی اخلاق سے بنتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم بدترین مخلوق ہیں کافر بدترین لوگ ہیں بدترین کے پیچھے کون کون ان کی تعلیم تہذیب اپنائے گا لہذا تعلیم تہذیب اگر اپنوانی ہے نا تو نظریہ الٹ کر دو نظریہ یوں بدلو کہو کہ پہلے جانور تھے غیر مہذب اور واشی تھے انسان اب بنا اور انسان کیونکہ وسائل کے ساتھ اسباب تو ادھر وسائل اسباب سید المبیا کے پاس نہیں تھے تو سید المبیا جو ہے وہ نوز باللہ من ذالک لوہے کے ابتدائی دور میں تھے تو وہ واشی انسان تو تھے لیکن وحشت ان میں زیادہ تھی اور انسانیت تھوڑی تھی کیونکہ ابتدا میں ہے اب انگریز جو ہے وہ کیونکہ اوزار اعلیٰ سے اعلیٰ رکھتا ہے ساز و سامان اعلیٰ سے اعلیٰ رکھتا ہے یہ انسان مر گیا مکمل انسان اب ہوا ہے جب ہم یہ پلٹیں گے تاریخ اس طرح بنائیں گے تو پھر یہ لانتی قوم ہمیں اعلیٰ انسان مہذب سب کچھ سمجھ کر ہماری تعلیم تہذیب کو عمدہ اعلیٰ سمجھیں گے اب یہ کہانی خود ان کی کتابوں سے دیکھیں انسان کی کہانی ہوا جی۔ یہ کس وقت کی ہے پاکستان کے مسلمان ہونے کے دو دن بعد کی ہے یعنی ملا کے نزدیک نورانی کتے کے نزدیک فلانے کتے کے نزدیک فضل محمود مفتی مردود محمود جو تھا اس کتے کے نزدیک یہ پاکستان اس وقت پچہتر میں مسلمان ہو گیا تھا کیونکہ تہتر کے آئین کو یہ کہتے ہیں یہ اسلامی آئین تھا ادھر آئین ادھر اسلامی لاکھ لانا تھا اچھا پھر یہ پچہتر کی ہے نا یہ شجرا ہے انسانی یہ ہے پروٹوپلازم بنیاد کیونکہ سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا حرام زادوں نے کہ پہلے یہ یہ گھاس ہوتا ہے نا یہ گھاس ہوتا ہے اس گھاس کے ساتھ جانور لگے یہ بنیاد بنا نظام حیات کی اس سے جانور لگے جانور لگتے لگتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے یہ دیکھیں آخر میں بن مانس اور انسان بن مانس اور بندر ہے اور آخری پینٹ والا انسان ہے دکھا ہوا نا جی یہ دیکھو یہ دیکھو اچھا اس سے اور مزید واضح اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ پہلے شکل میں آیا جانور جب جانوروں کی زندگی شروع ہوئی تو یہ ترقی کرتے کرتے جانور جو اس شکل میں آ گیا یہ ہے مان پھر اس شکل میں آیا پھر اس میں آیا یہ سیدھا کھڑا ہونے والا آدم اوپر لکھا ہوا ہے لکھا ہوا آدم اس کا مطلب ہے بابا آدم جو ہے وہ ان سے بنا ہے یہ شکل تھی بابے آدم کی ان کے نزدیک پھر آگے ابتدائی وی شعور آدم یہ کرتے کرتے بہن چود آخر میں جدید انسان یہ کھڑا ہے اور اگر جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ اس کو یوں یہ ہے اسی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اسلام آباد کی ڈاکٹر مبارک علی جی تہذیب کی کہانی کتاب ہے یہ آپ کو جناب سکھاتا ہوں قدیم پتھر کا زمانہ پہلے سمجھا چکا ہوں جی ہاں۔ اوزار یہ ہیں یہ غیر تراشے غیر تراشیدہ ہیں ٹھیک ہے یہ قدیم پتھر کا زمانہ اوزار کی وجہ سے انسان بن رہا ہے اور اوزار کی وجہ سے حیوان بن رہا ہے ان بہن چودوں کے نظریے کے مطابق پتھر کا زمانہ ابھی تک انسان نہیں بنا ان کے نزدیک یعنی مہذب کانسی کا زمانہ یہ کانسی ہوا یہ کانسی کا ہوا یہ مختلف پھر میٹرو کی تہذیب فلاں فلان کی مصر کی اس طرح سارے فرعون کی تعظیب آبی یہ کرنے کے بعد وادی سندھ کی تعظیم جو داڑو نہیں آنے جس کو ہندوستان کی تہذیب کہتے ہیں یہ تہذیب کے کمال لوہے کا زمانہ یہاں سے آ کر مکمل انسان بننا شروع ہوتا ہے لیکن یہ ہندوستان کی ویدک تہذیب فلاں یعنی ہندوؤں کی تہذیب یہ پاکستان بننے سے پہلے کی کتاب ہے پینتالیس ایجادوں کی کہانی یہ ہے انسان کی کہانی یہ وہی بندر بیٹھا ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی وہی پچہتر میں بھی وہی اور یہ سرکاری گورنمنٹ کی کتاب ہے یہ دیکھو حکومت پنجاب کی ہے یہ بکتی نہیں ہے اوپر لکھا ہوا ہے چوتیس صفحہ پر لوسی کون پر ہے شکل وہی یہ وہی سیدھا ہو کر اس شکل میں آ گیا پھر بدل کے بدل اب اسلام کیا کہہ رہا ہے حضرت انسان اور تہذیب انسانی اس کا آغاز اوپر سے ہوا اب آگے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تہذیب انسانی کمال کو پہنچی بعث کو لے اتم مکارم الاخلاق ایسے پھر آگے اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آگے دن دن شر پھیلے گا اور قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی اس کا مطلب ہے تہذیب نبیوں تک مکمل ہو گئی ٹھیک ہے ان بہن چودھوں نے کیا ثابت کیا کہ نہیں وحشت سے انسان کی وحشت سے درندگی سے حیوانیت سے حیات کا نظام شروع ہوتا ہے وہ سارے جانور تھے اور آ کر اب جس دور میں سینس آئی ہے اسباب کی وجہ سے انسان وجود میں آیا ہے بتائیں یہ نظریہ بالکل اسلام کے متصادم ہے یا نہیں تو یہ تاریخ لا دین ہو گئی یہ ایسے اب یہ تاریخی نظریہ اس کا تسلسل آپ کو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے پاکستان سے پہلے دکھا چکا ہوں یہ پہلے دن سے جب سبق دیا جاتا تھا سکول میں تو یہ چیز موجود تھی یہ حرامی قوم بن چکی تھی اس وقت یہ چپ کر ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے بات اتنا صرف تھی اچھا ایک نظریہ ہے اس کو کہتے ہیں تاریخی نظریہ اور تہذیبی نظریہ کیا کہتے ہیں اور عجیب بات کرتا ہوں یورپ کا مزاج سمجھاتا ہوں یورپ کتے جو ہیں نا یورپ کے کتے وہ تاریخ نویس نہیں ہوتے تاریخ ساز ہوتے ہیں وہ تاریخ حرامی بناتے ہیں لکھتے نہیں ہیں حالانکہ تاریخ لکھی جاتی ہے کہ پہلے یہ واقعات ہوئے تھے ہم درج کر رہے ہیں یہ کتے کے بچے کیا کرتے ہیں لگتا ہے پہلے ایسا ہوتا ہوگا کتی ماں دیا پترا ہے ہوتا ہوگا جڑا ہے تیرے تکے نے تاریخ وہ لانت پڑے ڈاکٹروں پر ماسٹروں پر پروفیسروں پر کوئی غزالی بنا کوئی کیسا بنا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ تاریخ سازی ہو رہی ہے عام اور ہم چپ ہیں یہ کازمی گھر اس کا تو سارا گھر ہی سکولی تھا یہ خود پروفیسر تھا یہ ساری کہ ہم ہم سکول میں تعلق رکھنے والے نہیں ہیں یار ہم تک عقائد پہنچ گئے اس تک نہیں پہنچے لیکن وہی بات ہے ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے پھر لا دین سیاست نظریات سوچتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تعلیم کو کفر کیوں کہتے ہیں ہم کہ لا دین نظریات اس تعلیم کی بنیاد ہیں اور جراثیم کی طرح یہ پورے تعلیم کے جسم میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اب تہذیب اور تاریخ کے متعلق لا دین نظریہ آپ نے دیکھ لیا سیاست کے متعلق لا دین نظریہ وہ پہلے مسٹر جنا کا سارا سمجھا چکا ہوں معاشرت لا دین وہ آپ پورے دیکھتے ہیں کہ سکول کی کتابوں میں کیسے معاشرت لا دین بتاتے ہیں بے پردگی یہ وہ سارا کچھ معیشت کے اندر کیسے چھوڑو مولوی صاحب یہ معاش کے اندر یہ کیا دکھ بنتا ہے دین کی ہر بات ادھر یار ہے جی میں چکلا کو کھولے جو مرضی کرے ہر جی میں مرضی روزی کماوے اتنے دین کا کی دخل ہے یہ بھی آپ دیکھتے ہیں معیشت بھی لا دین معاشرت بھی لا دین سیاست بھی لا دین تعلیم بھی لا دین اور یہ تہذیب اور تاریخ جو ہے اور تہذیب انسانی کی تاریخ اس کو بھی لا دین یہ بنیادیں بنائی ان مفکرین کتوں نے اور پھر مختلف شکل کے مضامین بنا کر اس کو عربی میں کوئی فارسی میں کوئی اردو میں کوئی انگلش میں کوئی کسی زبان میں ہاں جی ان کو رکھ دیا اور ساتھ میں حضرت جی ساتھ میں کوئی مشینری کا سبق دے دیا ساتھ میں کوئی ریاضی رکھ دی تو یہ سکول بن گیا اب کافر کیوں نہ ہوں جب یہ فکر ہی اسلام کی منافی اور یعنی منافی اور مقابل اور ضد اور نقیز ہے یہ ہے اصل بنی اب اس کو کہیں گے جاہلیت اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبرجل تبرجل جاہلیت لولا اب جاہلیت اولا کے اندر جو عورتیں بے پردہ ہوتی تھی وہ اس کو کیا سمجھتی تھی ایب نہیں سمجھتی تھی وہ خامی نہیں سمجھتی تھی گناہ نہیں سمجھتی تھی وہ سمجھتی تھی کمال ہے عورت کا کمال اسی میں ہے کہ پن ٹھن کے آوے ٹھمکا لاوے اور دنیا پاگل ہو گئی عورت تو ہوتی اسی وقت عورت اگر یہ نہ ہو تو عورت نہیں بنتی یہی نظریہ ان بہن سکولیوں کا ہے ایمان سے بتانا کہ نہیں ہے تو یہ جاہلیتی جاہلیت اولا کو یہ زندہ کر بیٹھے تو جاہلیت والے تو کافر ہوتے ہیں کیوں کہ ان کے پاس اعتقاد ہوتا ہے استحسان کا کیونکہ وہ تہذیب سمجھتے ہوتے ہیں وہ اللہ کی تہذیب کو ماننے اگر کوئی ہمارے گناہ گار دیسی جٹ لوگ اگر بے پردگی کریں گے تو عورت سمجھے گی گناہ گار ہیں بندہ بھی سنگے مولوی صاحب یا جائے ہے لوگ ہیں بیمارے کو پورے بندے ہیں سیدھی گل دعا کر سکول ہی وہ کہے گا یہ مولوی صاحب انسانی حقوق ہیں اور آپ دخل اندازی دے رہے ہیں آپ انتہا پسند ہیں کیا مطلب جب آپ نبیوں کے پیچھے چلنے کی بات کریں گے ہر بات میں تو آپ انتہا پسند ہوں گے اور اگر آپ اسلام کو سیاسی دین قرار دیں گے کہ سیاسی حکومت یہ وہ اسلام وہ دین ہے کہ جو اپنی حکومت کے سوا کسی کی حکومت گوارہ نہیں کرتا اور دین کو ضروری ہے کہ حکومت میں مداخلت ہو اور حکومت یہ سمجھے کہ ہمارا فرض ہے دین نہ کہ ذاتی معاملہ ہے جیسے مسٹر جنا کہہ رہا ہے لہذا ہم نیکی کو نیکی کا کہیں گے بدی سے روکیں گے نماز قائم کر کے کروائیں گے زکوٰۃ ادا کروائیں گے نہیں کریں گے تو جہاد کریں گے ہے ایسے تو یہ سارا یہ ہے دینی ریاست کا ٹھیک ہے نا اب یہ کتے کیا کہیں گے یہ انسانی حقوق ہے اچھا وہ بنیاد پرست کا مانا سمجھا رہا تھا پی اس کی کتاب ہے تہذیبوں کا تصادم انگریز ہے کتے کا بچہ نے جو صاحب لکھا بنیاد پرستی کا یہی مانا ہے سیاسی اسلام یار ہمیں یہ کیا بیٹھے ہیں یار ان کو تو اتنے ان کے الفاظ ہی سمجھ نہیں آتے یار جب وہ بولتے ہیں فلانا بنیاد پرست ہے اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام حکومت میں ہونا چاہیے اور اسلام کی حکومت ہونی چاہیے سمجھ نہیں آ رہی یار فاروق اعظم کی طرح خلافت کا نظام کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ جب وہ کہتے ہیں انتہا پسند انتہا پسند کس کو کہتے ہیں صوفی کو جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے اسلام کے اندر اور انبیاء کہا جاتا ہے یہ حرام زادے سکولی کافر کتے کے بچے انہیں کو کیا کہتے ہیں کیوں انتہا پسند یہ مستحب سے مستحب نہیں چھوڑنا چاہتے انبیاء کی ہر بات میں حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی پاک کی روش اور طریقہ اور سیرت تھا ہم سب اپنانا چاہتے ہیں لباس کے اندر وہی اسی طرح سادگی سارا کچھ وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسند ہے یعنی انتہا کو پہنچنا چاہتا ہے اسلام کے اندر عمل میں اور دہشت گرد کس کہتے ہیں جو جو اسلام کے جہاد کی بات کرے وہ دہشت گرد جو اسلام پر مکمل چلنے کی بات کرے وہ ہو گیا انتہا پسند اور جو اسلام کو حکومت میں لانا چاہتا ہے وہ ہو گیا بری تھا مولوی طبقے نے یہ سمجھا مسٹر جناب وغیرہ یہ جتنے حکومت والے ہیں وہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام زادے کا اپنا مصنوعی اسلام بنا کر اس کی خدمت میں مصروف ہیں جو اللہ رسول کا اسلام ہے اس کو قتل کرنے میں مصروف ہے یہ اسی اسلام کو سب دنیا کا سب سے بڑا جرم شمار کرتے ہیں یہ وہ حرام زادے لوگ ہیں ہوں سونے سیانے ادھر سیانے فرما رہے نے سو کہا کہ ملا یا ملا یار فو زمانے فو جاہل صحیح فتوا دینے کے لیے پہلے جاہلیت احکام کو بھی سمجھو جاہلیت کو بھی سمجھو آخیا نہیں پاک بند رکھوار کسی نہ آنے اندر کی تماشا تمہیں آخیا میں باقی سب نے آخو مگر بعد میں سمجھ لیا سونے جب یہ تہذیب بمقابلہ تہذیب دین بمقابلہ دین چل رہا ہے اور سکولوں میں اسی کو پیش کیا جا رہا ہے میں ایک بات کرتا ہوں وہابیت سنیت کے مقابلے میں ہے یا موافق ہے مقابلے میں ہے اب وہابیت کی تعلیم وہابی مدرسے میں وہابیت کی تعلیم ہوگی کہ نہیں اب اس سے سنیت کی خود بخود نفی ہو جائے گی کہ نہیں اچھا یہ نفی مانتے ہیں اور ملا طبقہ یہ نفی کیوں نہیں مانتا کہ جب تہذیب یورپ اسلام سے متصادم ہے تو اسلام کی نفی ہو جائے گی اور جب اسلام کی نفی ہو جائے گی تو مرتادی تیار ہوں گے اور کیا ہوں گے اسی وجہ سے قربان جائیں اعلیٰ حضرت پر کہ وہ فتح رضویہ میں فرما رہے ہیں شیوع تحریت وضع فرنگی وضع فرنگی تحقیر شریعت شیوع تحریت اور آگے نیچریت نیچریت کا ہاں جی یہ فرمایا یہ اس کا مطابقی ہے فرمان جاواں تیرے لفظ بولن تے صدقے جاواں میرا ایمان فرمایا یہ سکول کی تعلیم اگر یہ اس کا مطابقی مفہوم نہیں ہے تو التظامی ضرور ہے اب اس کو سمجھو کیا مطلب کہ وہ وہاں پر اس طرح نہیں پڑھائیں گے اسلام نہیں ہے اسلام غلط ہے محمد رسول نہیں ہے فلان نہیں ہے نہ وہ فرماتے ہیں التظامی ہے کیا مطلب لازمن نتیجہ یہی نکلتا ہے کیوں کہ جب اسلام کی نف... اس... اسلام کا جو متصادم نظام ہے جب اس کو صحیح پڑھاؤ گے تو اسلام کی خود بخود التظام نفی ہوتی جائے گی اسی وجہ سے ادھر بے پردگی کے جب پڑھاتے ہیں تہذیب ہے اور انسانی حقوق تو پردہ تو خود بخود معاشر درندگی بن گیا سمجھ یہ المحجت میں نہ تھا میرا جملے سونے کے پانی کے ساتھ اس کے باوجود کہ ابھی یہ تعلیم ابتدا میں تھی اور اس بندے نے اس کو پا لیا اور جس طرح انہوں نے فیصلہ دیا اسی طرح آج تک ہم اس کا پورا مشاہدہ معائنہ اس کی تہ اور حقیقت تک اور تمام جڑوں تک کرنے کے بعد وہی فیصلہ دے رہے ہیں جو حالات کہ وہ بھی اس کا التظام بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی ہے فتح پر ہے ادھر لاؤ عالم چودھویں جلد چودھویں جلدی لاؤ لوگ سو سال سوچ کے میرے سامنے کسی نے کہا آپ کے بیٹے میں نے کہا سنو میں بیٹے مانتا ہوں امام اہل سنت سنو میں امام اعظم ابو حنیفہ اس کو ایک کو سمجھتا ہوں میں ان کے بیٹے کو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتا اگر کہوں تو میں ظالم قرار پاؤں گا بے وقوف گر حفظ مراتب نہ سنی زندگی امامت کا وہ حقدار اب نیچری طبقہ یہ کتا سکولی برائلر طبقہ جو ہے یہ اس امام کا سیدھا دانستہ بالکل علانیہ طور پر دشمن ہو کر سامنے آ گیا کیوں یہ مغرب پرست ہیں ان کی مغرب پرستی کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب اعلیٰ حضرت سے بغاوت ہو جائے کیوں کہ وہ تو سب کو کفر شرک سب کو ثابت کر رہا ہے روک رہا ہے یہ کہتے ہیں اب رکاوٹ یہی ہے اس کو ہٹاؤ یہ دیوار گراؤ پھر جس جس لانت میں جانا ہے چلے جاؤ خوب آزادی سے اچھا ہوں حرامیاں حرامیاں وہی نظریے سارے کی میں ہوں سونے میں کی کی عرض کرا دیکھ لو جی ریاستی پالیسی کے رہنما اصول ملا کے مدرسے میں سارا مسٹر جنا کا پروگرام وہی دین شہریوں کے مابین جنس مذہب اور نسل کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز روا نہ رکھا جائے اسلام ایک تو ہوتا سی وہ شہری حقوق برابر یاد پہلے سمجھا چکے ہیں نا یہ وہی گل ہے کہ نہیں تو سفید کفر اسلام یہ کفر نہیں تو دنیا کی دنیا کے اندر کون کتی کا بچہ اسلام کا قرآن فرما رہا ہے اللہ دینا مکن پھر لگتا ہے کام اسلا تھا وہ فرق قائم کر رہا ہے اور تو فرق مٹا رہا ہے تو تو تو اسلام قرآن کا معارض ہے کافر تو تو کافر ہو گیا ملا اچھا وہ تہذیبی ترق تہذیبی ارتقا وہ وہ دکھاؤں یہ دیکھ سائنس اور ٹیکنالوجی جو جو ترقی کرتی گئی ایک عام آدمی کا معیار زندگی اپنے اجداد سے قدرے بہتر ہوتا چلا گیا وہی ترقی نظریہ آ گیا یہ ہیں سونا وہ بنیاد جنہوں گے علامہ اقبال میں مصور پاکستان ثابت کر دیں کر دیں نا اچھا منکر پاکستان ثابت کرنا پچاس نہیں یہ ہے ای جے ٹامسن کو ڈاکٹر اقبال نے جو خط لکھا اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ میرا پاکستان حکیم سے کوئی تعلق نہیں بلکہ جمہوریت کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا کہ میرا جمہوریت سے بھی کوئی تعلق وہ خط دکھاؤں وہ خط جا شملے مواد وغیرہ وہ سارا یہ یہ جڑا عیسائی کا ایک ہونا ہی ہو انٹرویو لکچر رہنے ہوئے نا ایک اور ہونا سارا یہ تھی باہر والے بڑی حوالے کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہوں ساری تائی دس کے مالک نے انہوں نے منہ چ سارا کچھ کٹانا شروع کر دیا ہے اگل سور دے بچے اگل تھی ماں کی پاکستان کا انٹرویو ہے تعلیم کے بارے انٹرویو میرے کو لگا پاکستان بہت اچھے یہ دیوبندی نہیں شاید یہ تو اب ایک کتے کا بچہ اس کو نبی کے درجے تک لے جاتا ہے حضرت جی پس جناب ہو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیت کہاں لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے تم اس کا جناب سے لے آ رہا ہے مسٹر جناب دی پیمبری کی دلیل کسان واسطے سن لو ہو جیڑی چودہ اگست نو اسمبلی سی او دے اندر جا پروگرام سی ترتیب دیتا گیا لیاقت خان ترتیب دیتا سی اس دے اندر سب تو پہلا تلاوت لکھی سی لیاقت خان نے تلاوت قرآن مجید منافقت واسطے لکھی سی قاری ظاہر ظاہر قاسمی قاسمی زیل آگے ہے موٹی بندی سی انہیں ٹوپی شوپی اپنی مسٹر جنا لی لائی اچکن شچکن پاٹ پیٹ شٹ بنا بنو کے مالش مولش کر کے کنجر دا بچہ آ گیا اسمبلی آ بیٹھا بھی تلاوت ہونی پروگرام دا کاغذ جدو سامنے کی طرف فیرے مسٹر جناب کے لیاقت خان ہے انہیں قلم چکیا تے جڑا تلاوت کلام مجید سی نا وہ دو تے نشان کانٹا پھیر کے کہنے لگا اس کو رہنے دو اگلا کرام اگلا شروع کرو کام کیونکہ پاکستان بن رہا تھا نا لادن ریاست ہو رہی تھی سب کو برابر کر رہا تھا ہندو مسلم غیر مسلم سب کو تو پھر پھر قرآن کی تلاوت سے شروع یہ بنتا ہے یہ سات ولیوں کی شان کا ہاں، حوالہ ہے لیا کر ایجنڈا لے کر پہلے اس میں تلا جسے انہوں نے قلم زد کر دیا اس لیے کہ مسلم لیگ کا جلسہ نہیں تھا ایک سیکولر اسٹیٹ کی پیدائش کے اعلان کی رسم ادا کی جا رہی تھی یہ چار رسالے سونا جناب دی نظر یہ جناب دی نظر